سیدی و سردی محبی و محبوبی مرشدی و مولا یار اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ناز شریف کے اشعار دیار مدینہ دیار مدینہ نظر کی ہے گیا رے مدینہ نظر ڈھونڈتی ہے گیا رے مدینہ دل اور جان بے قرارے مدینہ دل اور جان بے قرارے مدینہ نظر ڈھونڈتی ہے دیا رے ندی نل اور مدینہ وہ دیکھو محد ت کمندر شہیدوں کے پونے شہادت دیکھو کمندر شجات کمندر شہیدوں کے پونے شہادت کمندر نظر رے مدینہ ہے دل اور جان بے قرارے مدینہ وہ ہے سامنے سب کا منظر وہ ہے سامنے سب گنبد کا منظر سینے تو آرام فرما ہے سرور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے سامنے سات گنبد کا منظر ابو بکر فاروق عثمان حیدر یہی تھے یہ پروان شم انور نظر ڈھونڈتی ہے دیا رے مدینہ دل اور جان بے قرار مدینہ یہیں سے تو اسلام توئس جہاں میں یہیں سے تو لو پہلا میں مدینے کا شورا ہے ہفتہ تمہاری مدینے ہفتہ تمہانے یہیں سے تو اسلام پھیلا جہاں میں یہیں سے تو اسلام پھیلا جہاں میں مدین کشورا ہے ہوتا نظر سدر گیا رے مدینہ نے دل اور جان بے قرارے مدینہ نشان نبی ہے یہ مسجد خدا کی نشان نبی ہے یہ مسجد خدا کی ہے نبی کی تہبار کی ہے نبی کی کی نشان نبی ہے یہ مسجد قبا کی ہے پنندیل تہبار نبی کی کی نظر ڈھونڈتی ہے رے مدینہ دل اور جان بے قرارے مدینہ مدینے کے دیوار در دیکھتے مدی میں کے دیوار در دیکھتے ندی کے دیوار در دیکھتے ہیں عجب حال قلب و جگر دیکھتے ہیں عجب حال قلب و جگر دیکھتے ہیں مدی میں کے دیوار درد دیکھتے ہیں حال پن کو جگر دیکھتے ہیں نظر ڈھونڈتی ہے دیا رے مدینہ ہے دل اور جان بے سرارے مدینہ ہے دل اور جان بے سرارے مدینہ یہ مت کن ہے شاہ مدینہ کتر یہ مسکن ہے شاہ مدینہ تر یہ مسکن ہے شاہ مدینہ کا کل پلک وہ سدن ہے یہاں کی زمین پر پلک وہ سدم ہے یہاں کی زمین پر یہ مکن ہے مدینہ کا اختر فلک بو سدن ہے یہاں کی زمین پر پلک وہ سدن ہے یہاں کی زمین پر نظر ڈھونڈتی ہے دیارے مدینہ ہے دل اور جان یہ قرارے مدینہ عجم کے بیابان سے مفروض جم کے بنا سے ہوں گا گلستان گلدان سے مسرور ہوں گا گلستان میں سے مسرور ہوں گا اجن کے بنا سے بات ہوں گا گلستان مسرور ہوں گا میں دیدار گمبد سے مخمور ہوں گا میں دیدار گمبد سے مخمور ہوں گا کبھی دور ہوں گا کبھی سور ہوں گا کبھی نور ہوگا کبھی پور ہوگا ندیدار گنبد سے مکور ہوگا ندیدار گنبد سے مکمول ہوگا کبھی نور نورگا کبھی پور ہوگا اجن کے میاں برج مدینہ ندینہ غباروں میں مستور ہوں گا میں سے غباروں میں مستور ہوں گا اڑے گی ہوا ہواتے جھوکا کے مدینہ اڑے گی ہوا ہواتے جھوکا کے مدینہ میں سے مباروں گا میں سے مباروں گا میڈیا بول اڑے گی آوازیں جو کادینہ میں ایسے غباروں میں مشہور ہوں گا عجم کے بجات سے مغرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا میں بیٹ تلے اللہ کر کے نو لے آد کر کے بدل گا بجانوں گا بدل گا بچانوں گا نوزے کے پلے آلہ کر کے بدل

مدینے کے انوار شاہو سہر سے مدینے کے انوار شاہو سہر سے ترا جات مسرور ہوں گا پاد دل دلو جات مسرور ہوں گا مدینے کے انوار سے مسور ہوگا ہر ایک گر میرا سنت پہ چل کر ہر ایک گر میرا سنت پہ چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا منصور کے بارے کامیاب ہر ایک امر میرا سنت پہ چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا ارجن کے بیابان سے مفرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا عہد کے شہیدوں کے سونے وفا سے عہد کے شہیدوں کے سونے وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا لے کے پابند ہوں گا اس سے مراد حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے دین کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر دین کی خاطر اور اللہ کی محبت میں جان بھی دے دی لیکن ہم کو ان سے یہ سبق لینا ہے کہ انہوں نے تو اپنی جان دے دی ایک دن میں ستر جانیں پیش کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کو لیکن ہم ہم گناہ نہیں چھوڑتے ہم کو چاہیے کہ اس سبق نے کہ انہوں نے تو اپنی جان دے دی ہمیں تو صرف اپنے دل کا خون کرنا ہے دل کی بری خواہشات کا خون کرنا ہے جس میں کوئی جان نہیں نکلتی جسم کی جان نہیں نکلتی نئے تیرا دل نہ تیری جان چاہیے ان کو تجھ سے پونے ہڑنا چاہیے بس بری خواہشات کا خون کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے جو محبت آ جاتی ہے اللہ کی جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے اس کے لیے یہ بری خواہشات کا خون کرنا کیا وہ تو اپنی جان بھی دے دے گا جان دینے کو بھی خوشی خوشی تیار ہو جائے گا تو ہمیں ان سے یہ سبق لینا ہے کہ انہوں نے تو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دی لیکن ہم ہم گناہوں کو چھوڑنے میں پورے خواہشات کا خون کرنے میں پن دکھاتے ہیں ہمت نہیں کرتے اور بالکل زرانہ جیسے چوریاں پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں ہمت سے کام لینا چاہیے اور اپنی بری خواہشات کا خون کرنے میں ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ نفس کو تو کم ہوتا ہے حضرت فرماتے کہ نفس دشمن ہے اور دشمن کو کم ہو تو خوشی ہوتی ہے کہ غم ہوتا ہے دشمن کو غم ہو تو خوشی ہونی چاہیے نفس ہمارا دشمن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار ہے پرانے پاک میں بھی ہے ان نفس اللہ تم کے یہ جو یہ نفس جو ہے اس میں بری بری سکھلاتا ہے بری باتوں کو اکساتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہار تمہارے پہلو میں ایک دشمن ہے وہ نفس ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ ڈنک مارتا رہتا ہے بری بری باتیں سکھاتا رہتا ہے فرمایا کہ دشمن کو نقصان پہنچاؤ اس کو غم پہنچاؤ تو تمہاری روح کو خوشی حاصل ہوگی اب اس معاملے میں ڈرنا نہیں چاہیے اس لیے کہ جان نہیں نکلتی بلکہ اور سو جان آ جاتی ہے نیم جان دستان تو سب جان ہے مولانا رومی کا شیر علیہ ہزار بار پڑھ چکے کہ نیم جان ہو جاتا ہے کہ گناہوں کو گناہوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اور نفس کی بری خواہش کا خون کرنے کی وجہ سے بغیر نیم جان ہو جاتا ہے لیکن اس نیم جانی پہ اللہ تعالیٰ سو جان اس جان کو عطا فرما دے سو جان کیا سینکڑوں جانے عطا فرما دے عہد کے شہیدوں کے سونے وفا سے عہد کے شہیدوں کے سونے وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا سبق لے کے کپ ہوں گا مدینے میں جب کل گا چور آیا مدینے میں جب کل وجہ چور آیا میں محجور ہو کر نہ محجور ہوں میں محجور ہوں نہ محجور ہوں گا مدینے میں جب پل بو جا چھو آیا مدینے میں جب پل بو جا چھو آیا میں ہو کر نہ ہوں گا عدم کے سے سے مفرور ہوں گا گلستان بیابا بلند مضرور خدا کی زیارت و ریاست سے کر با کی و ندو سے اختر ہر راہ سنت سے پر نور ہوگا ہر چ رائے سنت سے پر نور ہوگا او باقی دیا إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر والعيش بعد الموت ترجمہ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں صحت کا اور پاک دامنی کا اور امانت کا اور اچھے اخلاق کا اور تقدیر پر راضی رہنے کا اور مرنے کے بعد والی زندگی کا حدیث سے صحت کی عجیب تشریح حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کی جو دعا بارگاہ حق میں عرض کی ہے اللہ صحت وحسن شفقت وبان بالقدر تو اس ترتیب میں خاص علوم ہیں صحت کے بعد ہر لفظ کو صحت سے خاص تعلق ہے ہر مقصد بعض صحت کے مذکور ہے صحت کا موقوف علیہ ہے چنانچہ صحت کے لیے عفت یعنی پاک دامنی ضروری ہے غیر عقیق یعنی جو پاک نہیں رہے گا گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا اکثر بیمار ہو جاتا ہے اور عفت کے لیے امانت ضروری ہے امانت چشم اور صدر خاص طور سے اہم ہے صدر معنی دل ہاں، صدر کے معنی سینا ہے لیکن اس سے مراد دل ہے امانت چشم یعنی آنکھوں کی حفاظت یعنی امین العین اور امین القلب آنکھیں بھی امانت آنکھیں بھی امین ہوں امانت والی ہوں اور یعنی آنکھوں سے بھی خیانت نہ ہو اور دل کی خیانت بھی نہ ہو تو فرمایا کہ غیر عفیف اکثر بیمار ہو جاتا ہے اور عبت کے لیے امانت ضروری ہے امانت چشم و صدر خاص طور سے اہم ہے اور امانت نام ہے مالک کے عطا پر مدا آغا کو ان کی قوتوں اور ان کی قوتوں کو مالک کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا پس امانت کے خلاف استعمال سے صحت کو نقصان اس وجہ سے بھی پہنچتا ہے کہ خیانت معافیت ہے اور ہر معافیت قلب کو بے سکون کرتی ہے اور بے سکونی بے سکونی یہ قلب صحت کو خراب کرتی ہے پانچ کے تینوں عمدہ غذا کھائے اسی طرح حسن خلق سے صحت کو نفع ہوتا ہے اگر مغلوب الغضب یا مغلوب الشہوت یا بے صبر ہو یا حریف یعنی لالچی ہو یا قانع نہ ہو عناص کرنے والا نہ ہو یا توکل نہ ہو یعنی سارے اخلاق حمیدہ اخلاق رضیلا نہ ہو اخلاق حمیدہ نہ ہو ہر خود کی خرابی سے تشویش پیدا ہوتی ہے مغلوب الغضب یعنی غصے سے جو مغلوب ہو جاتا ہو مغلوب الشہوت جو شہوت کے گناہ سے مغلوب ہو جاتا ہو یا بے صبر جلد باز یا یعنی دنیا کا لالچی یا کسی بات کوئی نعمت ہو اس کی لالچ یا قناعت نہ ہو یا توکل نہ ہو تو ہر خلق کی خرابی سے تشویش پیدا ہوتی ہے غضب سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور عدم عدم توکل اور بے صبری سے زور ہو کر بلڈ پریشر ضرورت سے زیادہ کم ہو جاتا ہے اسی طرح القدر پر یعنی فیصلہ الہی پر راضی نہ رہنے سے دل پریشان رہتا ہے جس سے صحت کو نقصان ہوتا ہے کوئی غذا جسم کو نہیں لگتی آدمی صاحب فرار ہو جاتا ہے اور بعد بادل موت القضاء کے لیے معین ہے ورنہ آدمی افلاس یا کسی تکلیف میں ہو تو مستقبل اور وطن کی راحت کی امید پر سفر کی صعوبت کا تحمل آسان ہو سکتا ہے یعنی جب اس انسان کو پتا ہو کہ اگلی منزل جو ہے وہاں راحت مل جائے گی تو اس وقت جو سفر کی تکلیف ہوتی ہے اس کو آرام سے برداشت کر لیتا ہے آسان ہوتی ہے اس پہ یار مسلم حضرت اب مولانا شاہ محمد الحمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس تقریب کو بہت پسند فرمایا اور ڈاکٹروں کے اجتماع میں سے خطاب کرایا تھا دوبارہ سن لیجیے اسی اللہ انہیں اصل و کم سے پھکا وحسن بعد الموت حضرت والا فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کی جو دعا حق میں عرض کی ہے تو اس ترکیب میں یعنی جو پہلے صحت مانگی پھر عزت مانگی پھر امانت مانگی پھر اس نے خود مانگا پھر رضاط القدر یعنی اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا اور ولا شباد الموت کے موت کے بعد راحت والی زندگی یہ سب چیزیں جو نعمتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اس میں ایک خاص ترتیب ہے اور ہر ترکیب ہر نعمت کو پچھلی پچھلی نعمت سے خاص تعلق ہے اس لیے اس کے ساتھ ترکیب سے ان نعمتوں کو مانگا ہے آ جاؤ ڈاکٹر صاحب آپ کے مطلب کا مضمون ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی تقریب ڈاکٹروں ڈاکٹروں سے خطاب فرمائے تھے اچھا، یہ ہے اللہ ومانتا وباد الموت ترجمہ آپ سے سوال کرتا ہوں صحت کا اور بات دامنی کا اور امانت کا اور اچھے اخلاق کا اور تفریح پر راضی رہنے کا اور مرنے کے بعد والی زندگی کا اب تشریف فرما مالیں اس حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کی جو دعا بار حق میں عرض کی ہے تو اس ترتیب میں یعنی پہلے جو چیز مانگی صحت اس کے بعد عفت یعنی پاک دامنی اس کے بعد امانت اس کے بعد حسن خود یعنی اچھے اخلاق اور اس کے بعد رضا القدر یعنی ہر فیصلے پر اللہ کے راضی رہنا اور پھر اس کے بعد بلحی شفاظ الموت آخرت میں بھی راحت کا سوال کیا تو اس ترکیب میں خاص علوم ہے کہ کس ترکیب سے کیوں مانگا صحت کے بعد ہر لفظ کو صحت سے خاص تعلق ہے ہر مقصد مقصد بعض صحت جو مذکور ہے صحت کا موقوف الگ ہے چنانچہ صحت کے لیے رفت ضروری ہے رفت کے معنی باغ چنانچہ صحت کے بعد رفت ضروری ہے غیر عفیف یعنی جو پاک دامن نہیں رہتا گناہوں میں ابتلا ہو جاتا ہے اکثر بیمار ہو جاتا ہے اور عفت کے لیے امانت ضروری ہے پاک دامنی کے لیے امانت ضروری ہے خاص طور سے امانت چشم یعنی آنکھوں کی حفاظت اور صدر یعنی سینہ یعنی دل کی حفاظت آنکھ کی حفاظت دل کی حفاظت خاص طور سے اہم ہے اور امانت نام ہے مالک کے عطا پر آزاد کو اور ان کی قوتوں کو مالک کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا بس امانت کے خلاف استعمال سے صحت کو نقصان اس وجہ سے بھی پہنچتا ہے کہ خیانت معافیت ہے اور ہر معافیت قلب کو بے سکون کرتی ہے خیانت کے یعنی آنکھوں آنکھوں کو غلط جگہ استعمال کرنا گناہ ہے اس کو ہر گناہ قلب کو بے سکون کرتا ہے اور بے سکونی قلب صحت کو خراب کرتی ہے وہاں کتنی ہی عمدہ کھائی ہے جو ایک عام سی بات ہے کہ جب کوئی پریشانی تشویش کی بات ہوتی ہے تو کھانے پینے کو بھی جی نہیں کرتا ہر وقت پریشانی اور اس سے آدمی بیمار پڑ جاتا ہے زیادہ پریشانی بڑھتی ہے تو پریشان ہو کر بیمار بھی ہو جاتا ہے تو فرمایا پر امانت کے خلاف استعمال سے صحت کو نقصان اس وجہ سے بھی پہنچتا ہے کہ خیانت معافیت ہے یعنی گناہ ہے اور ہر معافیت قلب کو بے سکون کرتی ہے اور بے سکونی یہ قلب صحت کی صحت کو خراب کرتی ہے وہاں کتنی ہی عمدہ غذا کھائے اسی طرح حسن خلق سے صحت کو نفع ہوتا ہے یعنی اچھے اخلاق اگر مغلوب الغضب ہو یا مغلوب الشہوت یعنی غصے سے غصے کا مریض ہو غصہ اس پر غالب ہو جاتا ہے جلدی اور یا مغلوب الشہوت ہو شہوت کے گناہ اس پر غالب ہو یا بے صبر یعنی جذبات ہو یا حریث ہو دنیا کا لالچی ہو یا اور کسی چیز کا لالچی ہو یا قانع نہ ہو یعنی نہ کرتا ہو یا توکل نہ ہو تو ہر خود کی خرابی سے تشویش پیدا ہوتی ہے غضب سے یعنی غصے سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور عدم توکل اور بے صبری سے زور ہو کر بلڈ پریشر ضرورت سے زیادہ کم ہو جاتا ہے اسی طرح رضا القدر پر یعنی فیصلے ادارے پر راضی نہ رہنے سے دل پریشان رہتا ہے جس سے صحت کو نقصان ہوتا ہے یعنی اگر کوئی انسان یہ سمجھ لے یقین کر لے کہ بھائی جو حالات پیدا ہوتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور بندے کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں دل کو اطمینان رہے گا جیسے بچے کو باپ پہ اطمینان رہتا ہے کہ میرا باپ جو میرے میرے لیے کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے میرے فائدے کے لیے وہ آرام سے رہتا ہے اور اگر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ میرا باپ خدا نخواستہ میرا دشمن ہے تو پھر تو وہ ہر وقت پریشان رہے گا مصیبت میں رہے گا جب یہ راضی رہے بندہ اللہ کے فیصلوں پہ تو دل بالکل اطمینان سے رہتا ہے اسی طرح رضا القدم پر یعنی فیصلہ الہی پر راضی نہ رہنے سے دل پریشان رہتا ہے جس سے صحت کو نقصان ہوتا ہے کوئی رضا جسم کو نہیں لگتی آدمی صاحب فرار سے جاتا ہے اور عیش القضا کے لیے معین ہے ورنہ آدمی اخلاق یا کسی تکلیف یعنی غربت میں ہے یا کسی اور تکلیف میں ہے تو مستقبل اور وطن کی راحت کی امید پر سفر کی صحبت کا تحمل آسان ہو سکتا ہے کتنی زبردست بات ہے جب آدمی کو اپنے انجام کا بتاؤ کہ انجام جو ہماری انجام کار جو منزل ہے وہاں راہ کی ہے آسانی ہے تو ساری سفر کی تکلیف کو خوشی خوشی برداشت کر لیتا ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہے گا تو یہ معین ہے آخرت کے راحت کی امید رضا بالفضا کے لیے معین ہے معلوم ہے کہ ابھی جو حالات آ رہے ہیں انشاءاللہ شاء آخرت میں سب نہیں ہوں گے پریشانی نہیں ہوگی آرام سے رہیں گے حضرت مولانا شاہ راؤ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس تقریر کو بہت پسند فرمایا اور ڈاکٹروں کے اجتماع میں احکت سے خطاب کرایا اور ملک سے نقل کرایا لیکن اجتماع تو نہیں ہو سکتا ہے ڈاکٹروں کا مجبوری سے چاروں کی چلے گئی دو ہوتے سے اجتماع ہو جاتا مگر ایک ہی اللہ تعالیٰ فرمائے دعا کر لو مولانا مولانا محمد محمد وسلم ربنا ربنا تقبل منا انك انك انت انت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة پا توجونا الوهاب اللہ اللهم مہادین سے سینا کپڑا ہا وزیہ انت خیر مندہ انت ولی جھا اللہ پاک ہم سب کو ہم سب کا یہاں بیٹھنا اور آپ کی محبت کی بات سننا اور آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مداح میں جو نعت شریف کے اشعار پڑے گئے سنے گئے اے اللہ اپنے پھل سے سب کو قبول فرما لیجیے اللہ اپنی محبت کی خاطر میں قبول فرما لیجیے اللہ اپنی محبت کاملہ سے ہم سب کو ہم سب سننے والوں کو بھی اللہ نواز دیجیے اے اللہ دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیجیے اے اللہ بیماروں کو شفا کامل عاج مستقل عطا فرما دیجیے بہت سے دوست یا ان کے گھر والے بیمار ہیں مہلک بیماری آج کل چکن گنیا بھی بہت پھیلا ہوا ہے شہر میں اللہ پاک اس بیماری سے ہمارے شہر کو پاک کر دے اور جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا کامل عاج مستقل عطا فرما دے اللہ ہماری جائز حاجتوں کو اپنے فضل سے پورا فرما دیجیے اللہ سب سے بڑی یہی ہے کہ اللہ سب سے بڑی حاجت یہی ہے کہ ہم آپ کی ذات ہے سے آپ کو مانگتے ہیں کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار دینا الہی میں تجھ سے طلب گار دینا الہی میں تجھ سے طلب گار دینا کیا اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ ہر ہر سنت پر جان دینے کی توفیق پتا فرما دے اے اللہ سنتوں کو سو فیصد اپنانے کی توفیق پتا فرما دے اے اللہ گناہوں سے حفاظت کی توفیع پتا فرما دے ہمت کے استعمال کی توفیع بتا فرما دے جو ہمت آپ نے عطا فرمائی ہے ہم اس ہمت میں چوری کرتے ہیں اے اللہ ہمارے اس جرم کو معاف فرما دیجیے اے اللہ ہمیں ہمت کے استعمال کی توفیع پتا فرما دیجیے اے اللہ نئی اولاد ہمارے کسی کام آئے گی نہ والدین کام آئیں گے نہ بیوی بچے کام آئیں گے اے اللہ سے فرض آپ کی ذات کا آسرا ہے اے اللہ آپ کے سوا کوئی ہمارے کام آنے والا نہیں اے اللہ آپ کے سوا ہمارا ہے ہی کوئی نہیں اے اللہ آپ اپنا خاص فضل فرما دیجیے اے اللہ ہم سب کو جلد فرما لیجیے ہمارے گھر والوں کو جلد فرما لیجیے ہمارے دوستوں کو ان کے گھر والوں کو جلد فرما لیجیے اور یقین کی خط انتہا محض اپنے فضل سے آتا فرما لیجیے اے اللہ ہم سب کو عطا فرما دیجیے اے اللہ مسلمانوں پر جہاں جہاں مظالم کو اللہ ظالموں کو ہدایت دیجیے اور اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں اے اللہ پاک ہم کو پوری طرح غریب کر کے وہاں سے نکال دیجیے اے اے اللہ اللہ مسلمان جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرمائیے یا اللہ جہاں جہاں مظلوم ہیں ان کی مدد فرمائیے اے اللہ اسلام کو غالب فرما دیجیے قبول کو مغلوب فرما دیجیے اے اللہ عمر اللهم ارحمنا وارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا واهد امه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اغفر لنا واغفر لامه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم عافنا واعف امه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم انصرنا وانصر امه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اور ایک دعائیں بھی کر لو یا ہمارے اس سوسائٹی میں ایک گھر ہے کہ جو ہے وہ یہ جو گمراہ فرقے تنظیمیں ہیں الٹی سیدھی بھی تنظیموں کی جو ہے سربراہ عورت ہے اور وہ گمراہی پھیلا رہی ہے اور ہاں سوسائٹی میں بھی ایک گھر میں اس کا اس کا بیان شروع ہوا ہے ہمارے گھر کے قریب دیکھ کر بہت دکھ ہوا اور جتنے ہمارے دوست جاننے والے سن رہے ہیں ان سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہاں تو الحمد للہ ہمارے تعلق رکھنے والے تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایسے ہیں ہی نہیں کہ وہاں جائیں لیکن اپنے دوستوں کو بھی ہوشیار کریں اپنے گھر والوں کو بھی ہوشیار کریں ایسی جگہ ہر نہ جائیں جس دل میں تو نہیں وہاں جائیں گے ہم نہیں اور اللہ تعالی جو لوگ گمراہی کا کام کر رہے ہیں ان کو روکو میں یہ کہتا ہوں کہ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان اپنے دین پر عمل کرنے میں اس قدر جھجکتے ہیں اور شرم کرتے ہیں اور ان لوگوں کے جو غیروں کی میں ہیں یہ کھینچ کھینچ کے لے کے جاتے ہیں ایسی چکنی چپڑی باتیں عورتوں سے کرتے ہیں کہ آخر کار وہ مروت میں آ کے چلی جاتے ہیں یہ مروت میں آ کر جانا بھی دشمنی کرنا ہے اللہ اور رسول سے دشمنی کرنا ہے ہرگز ہرگز ان کی بیانات میں نہیں جانا چاہیے اور دوسروں کو بھی منع کرنا چاہیے کہ ہر کتب وہاں نہ جائیں اللہ تعالیٰ اس شر کو یہاں سے دفاع کرتے ہیں اور پورے ملک سے اللہ ہمارے پورے ملک سے اور تمام اسلامی ممالک سے اس شر کو دفاع کرتے ہیں اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے دے اور اگر ہدایت مقدر میں نہیں تو ان کو یہاں سے دفاع کر کے بھگا دے اللہ تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو اپنے فل سے قبول کرنا صلی اللہ تعالیٰ خیر فل محمد اجمعین آمین منتھ کے